آیت کریمہ یا ایوہ الذین الذین آمنوا کتب کتب علیکم الصیام کما علی من قبلکم اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے پھر ایسے ہوا کہ ایک آدمی اپنے نفس کی خیانت کر بیٹھا یعنی اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی جبکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عمل میں باقی لوگوں کے لیے آسانی رخصت اور نفع پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو چنانچہ یہ فرمان اسی سلسلے میں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا ہے اور ان کے لیے رخصت اور آسانی فرما دی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرہ